انتہا ای میں روز اس کو ہے دہن انتہا سوچ سمجھی کے رکھ قدم سوچ سمجھی کے رکھ قدم ریتا ترسم نے آفیا سوچ سمجھی کے رکھ قدم ریتا ترسم نے آفیا نقص دیدار یار دل جما کے مل طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل اوکھی ہے سجدے تو سر کٹا کے مل محرم الحرام کا مم مہینہ ہے چندرویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے خدا بند کریم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس صدی کو نیک فعال ثابت کرے ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے یہ دن اشار و قربانی کے ہیں اٹھارہ تاریخ کو امام مظلوم شہید مدینہ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی یقم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ دس محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی صرف لوگوں کی نظروں میں یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں وہ یہ نہیں جانتے علماء اکرام نے لکھا جس دن آدم السلاط اسلام کا اللہ پاک نے پتلا تیار کیا محرم کی دسویں تاریخ تھی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر کے جنت میں داخلہ دیا محرم کی دسویں تاریخ تھی نو علیہ السلاط اسلام کی قوم پہ طوفان آیا نو علیہ السلاط اسلام اور ان کے رفق آئے کار کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا محرم کی دسویں تاریخ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو لوگوں نے چیخا میں ڈال دیا سرگر عالم نے محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائی تو محرم کی دسویں تاریخ تھی سیدنا موسا علیہ السلاط اسلام دریا سے پار اپنی قوم کو لے کر صحیح سالم گزر گئے پھر غرق ہوا محرم کی دسویں تاریخ تھی عیسار سلاط اسلام کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھانے کا پروگرام بنایا اللہ میاں آسمان پہ اٹھا کر لے گیا تو محرم کی دسویں تاریخ تھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن جس دن قائم ہوگا محرم کی دسویں تاریخ ہوگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کیا گیا محرم کی دسویں تاریخ تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت کا پرتم لہرانے کے لیے جانت شرافت کا علم اونچا کرنے کے لیے دنیا میں دین و ایمان کا فروغ اس طریقے سے چرچا کرنے کے لیے اپنا سارا خاندان سیدھا تو کرا دیا مگر نانا کے دین پہ آنکھ نہ آنے دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے مقام کے مالک ہیں شابان کی پنتاس تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے نام خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنے منہ مبارک میں کھجور چڑھا کر حسین کو سب سے پہلے سرکار مدینہ نے گھونٹی دی ہر روز تشریف لاتے پیارے نوازی کو پیار کرتے پہ بوسا دیتے علماء اکرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بوسے دیے اتنے پیار کیے تو جتنا حسین کی صورت آتا ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے مشابہ ہو گئی تھی تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے حسین جس کے چہرے پہ جس کی ماتھے پہ جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس دانت نے پیار کیا ہو اس دانت نے بوسے دیا جس کے چہرے انور کے سامنے چودھری کے چاند کا کوئی مقام نہیں چمک گیا چہرہ صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھے ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو دہلا لیتے تھے آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا اپنی اما کی گود میں کھیلے گا اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے بہت زیادہ پیار فرماتے تھوڑی سی عمر کے بچے تھے تربیت کی نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کلمے سکھائے اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں مچھلی کے میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں نواز رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکالی فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے سید کے لیے حرام ہے میرے لیے میری آل کے لیے جائز نہیں ذرا سوچو بچے کی حالت میں چلی گئی تھی کیا بات تھی فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا فرمایا نہیں اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا ایک زمانہ تھا سید کے لیے سٹکے کا مال حرام تھا اب تو انشاءاللہ شاء کا بھی نہیں چھوڑتے تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کی ہے اور اکرام اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اگر کہ حسین رضی اللہ نو پشت پہ سوار ہو گئے نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فاطمہ کچھ دار آپ کے دروازے کی گیا اور میں نے جا کر آواز دی یا اہلی بئی کی رسول اللہ ترین سبیل اللہ پیغمبر کی لگتی جگر مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے اندر سے آباد آئی اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے پہ دیکھو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے آج چار دن کا کھاتا ہے نبی کی گود میں پلنے والے نبی کی گود میں کھیلنے والے نبی کے کندھوں سے سواری کرنے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لفظ کی گزر میں ایک ایک وقت میں تین تین کام کیے اگر تو فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی اس قدر ناز نعمت میں پلنے والے نبی کی آگوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں لوگ دگا باز ہیں فریبی ہیں فرمانا ہی نہیں غلط کاریاں ہوتی رہے حدود اللہ ٹوٹتے رہے خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں میں اس کو جائز نہیں سمجھتا میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ کو ماروں گا حق المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منزل بہ منزل روا ہے میدان کربلا میں پہنچ گئے پھر آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی کتنے کریم ہوتے ہیں نماز دوہر کا وقت آیا اگر تو حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے یہاں پڑھیں گے ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے نہیں نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے پانی نہیں ہے وضو کے لیے حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو لے دیا تم پانی لو وضو کرو خدا کا فرض پورا کرو ہماری خیر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو پہلی لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات کی شروع کر دی اگلی روز دیکھا عمر بن صاحب چار ہزار کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو نماز کے لیے دو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وسیعتیں کرنی ہے اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے وہ حسین تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا تم نے مخالف اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن ان کے لیے مانگا سیدنا حسین حسین اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے و فلاح جب کوئی مصیبت آئے پرانے کریم کا حکم ہے صبر کرو نماز پڑھو ان اللہ صابرین اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں رات کٹ گئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کے خطبہ ارشاد فرمایا اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتی ریزا ریزا ہو گیا ہوتا اگر وہ خطبہ زمین کو دیتی پھٹ جاتی اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتی گر جاتا فرمایا لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں لوگا میرا حسب میں سب پہچانو میں فاطمہ کچھ زہرا کا لگتے جگر ہوں میں شیر خدا کا نور نظر ہوں اور لوگ میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں میں نے تمہارا کیا بگاڑا میں نے تمہارا کیا نقصان کیا فرمانے لگے ساری عمر میں میں نے کبھی نماز پیدا نہیں کی میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا میں نے قتل کسی کو نہیں کیا میں بے رحم نہیں میں ظالم نہیں اے لوگوں تم سے میرا خون بہانا کیسے روا ہو جائے گا بار بار سمجھایا بار بار فرمایا مگر نہ آئی ظالموں نے ایک بھی نہ سنی ایک کوئی بھی کام نہ بھرا یہ کون ہے فرمایا لوگوں کچھ تو سوچو میں کون ہوں میں نے تمہارا نقصان کیا کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین شرطوں میں سے ایک سوچ کر کر لو یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو میں مجاہد ہوں میں شیر خدا کا فرزن دوں میں فاطمت دارا کا لگتے کی امام الانبیاء کا ناراض ہوں میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ تینوں میں سے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیت کا اعلان کرو یہیں سے بیت کا اعلان ہو تسلیم کرو فرمایا پھر میں گزدلوں کی اولاد نہیں میں نہ مرد نہیں میں گزدل نہیں تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں احساس تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے سوا آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا کوئی رشتے دار نہیں ان کہ ہماری طرف سے تو صرف ایک بات ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیٹھ کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ تکیا کرنا جائز ہے حسین نے تکیا کیوں نہ کیا اگر حسین تکیا باز ہوتا یہاں جان بچا جاتا اور اپنی بچاتا اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے نہ خود حسین تکیا باز ہے نہ حسین تکیا باز کی اولاد ہے یہ منافقت جو اس گھر کے ذمے لگائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا میں نہیں مانتا شیر خدا ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو حسین ہو فاطمہ کا لال ہو اور دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور میں نہیں مانتا اگر یہ گھر بھی ملاقات کرتا ہے پھر صداقت کہاں سے آئے گی پھر صداقت آپ کو ملے گی کہاں اگر نبی کا گھرانا ہی نہ اس بگڑ جائے پھر تمہیں دین کہاں سے ملے گا فرمایا ہی نہیں یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں تیر چلایا وہ حالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے خدا کی قسم کیا وقت ہوگا آسمان کے ستارے چاند سور سب دیکھ رہے ہیں بغیر کسی وجہ سے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے مسالے نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے اور لوگ کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا جنہوں نے سمے رسالت کی کندیل کو گل کرنے کی کوشش کی جنہوں نے چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا اور برابر میں دریا بہ رہا مگر پانی بند ہے گھوڑا پانی پی سکتا ہے دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں ظالموں نے ایسی سختی کی فاطمہ کے زہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا گرمی کا موسم ہے لو چل رہی ہے شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے میدان کربلا کی سرات ایٹم دم کا کام کر رہے ہیں حسین پیاسا حسین کے لگتے جگر پیاسا حسین کا سارا لشکر پیاسا تین دن گزر گئے پانی کی بوند نہ دیکھی اس شکتی میں بھی حسین نہ گھبرایا اور گھبرا کیسے جاتا ایسے ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں سے گھبرایا کرتے ہیں کام شروع ہو گیا ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ ہر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں کس طرف گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا کیا میں گزشتہ اپنی کاروائی پر نادم ہوتا ہوں اور نواز رسول میں ظلم ہوتا دیکھ نہیں سکتا ذرا سی ایڑ لگائی حسین کے قدموں میں آتی معافی مانگی ان کی طرف سے ہموت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے اور چار منٹ کی سنگت اردن جیت کو جنتی بنا سکتی ہے میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت سنگت ابو بکر صدیق کو اور سی رضی اللہ تعالیٰ نانا کو جنتی کیوں کر نہ بنائیں گی چار منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا قاسم ابن حسن کو شہیدوں پہ دیکھا برسوں اور نیزوں سے زخمی ہو کے دیکھا شہید ہو گئے اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا علی اکبر شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہونے کو ہے غازی عباس شہید ہو گئے تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے خدا کی قسم حسین کی کلیجے سے پوچھو حسین کے جگر سے جا کے پوچھو تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا حسین گھبرایا نہیں رویا نہیں حسین صابر ہے روئے کیسے مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے سات جوان بیٹا ہے کانوں میں شور کی آواز آئی کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آئے یہ جھگڑا کیا ہے واپس آیا کہنے لگا اماں خاندان ابوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں جدا کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو وہ مائی دی مائی تھی کہنے لگی مجھ میں نے تجھے حلال کا گنا اور حلال کا دودھ پلایا اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے آپ کیوں آ گیا وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیٹھی رہے میرا واپسی کا پروگرام ہے بیٹا آگے آگے ہے ماں پیچھے پیچھے ہے میدان میں پہنچے اس نے تلوار لی مقابلے میں آیا ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی دشمن نے سر کاٹا بڑھیا کی طرف پھینک دیا جو اس نے دعا مانگنے کے لیے پھیلا رکھی تھی ڈولی اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سر کاٹ کر بڑھیا کی طرف پھینکا تاکہ اس کا دل دکھے یوں جو جھولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا ہوا تھا ماں کی جھولی میں جا پڑا ماں کی جھولی میں آتی گرا اچھا یہ تھا اما پیار کرتی پیشانی چومتی لوگ جی کے سر پہ ہاتھ پھیرتی بیٹا تو قربان ہو گیا کان کھول کر سن لو سخی کرانے والوں مرد اور سن لو اس کسمت اللہ میاں بھی سب کچھ کر سکتا تھا مگر بے نیاز ہے فرمایا لوگوں میں تمہیں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں بغل میں دریائے بدلا دہ رہا دنیا پانی پی لے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے ایک بوند نہ دوں میری مرضی کل قیامت میں حوضہ کا سر کے مالک بنا دوں میری مرضی یہ تو میری مرضی ہے مالک میں ہوں اور کوئی نہیں مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں حسین اللہ میاں کو مشکل کشا مانتا ہے ان کی کلو بھر کر آسمان کی طرف پہنچی اور میری پروردگار دیکھ میرا کیا بن رہی ہے اب آگاہی حسین میرے درجے بلند ہے میری تعید کا مسئلہ صاف ہے مقام تیرے اونچے ہو لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں بھی ہوں میرے بغیر کوئی نہیں ورنہ تیری شرافت پہ زمین ناز کرتی ہے تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے اس لیے کہ آج بھی اور پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے فرض نماز مکمل نہیں نفل نماز مکمل نہیں واجب نماز مکمل نہیں تو اس لیے کہ ہے ہر دن درود کر سجاتے ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نہ شرافت ہو تو ایسی ہو ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے سرما لہو کی موج میں گئے بچایا سب کو لہو کی موج میں ڈ بچایا سب کو سے لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو بالکل آخری وقت ہے حسین کتنا بڑا نمازی ہے اور لوگوں ذرا پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہو بڑا تمام کا تمام تلواروں تیروں سے زخم کھا کر سو گیا ہے اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن سے اکتیس زخم تلواروں کے تینتیس زخم تیروں سے اسی کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا پانی پینے کے لیے نہیں مفتی محمد نے صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے جب حسین کو پیاس نے چور چور کر دیا پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پھنسے قریب پہنچے پانی پینے کا ارادہ کیا ایک ظالم نے تیر مارا دونوں لبوں میں سے نکل گیا واپس آئے نماز کا پروگرام ہے سید نماز سے بغیر رہ نہیں سکتا پتا تیم مفاد سے تیم مخاط سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر سب سر دینا چاہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں حسین نے عشق کی نماز پڑھی اور ایسا سر جھکا جائے گی آج تک حسین نے سر نہیں اٹھایا آج تک حسین نے اپنا سر نہیں اٹھایا سبزے میں رکھ دیا اے میرے مالا میں تو تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں ہوئے لہو سے تو سید ہو لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہے آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا آج تو رحل پہ رکھ کر خوشبو لگا کے قرآن پڑھے گا آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑے گا خدا کی قسم حسین نے ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں میرے تیرا پڑھنا ممکن نہیں سر میں حضرت نے سنایا چلا کلام اللہ ملائک بھی ملائی کی بھی ہے چلاوت ہو تو ایسی ہو کھنڈے کی نوک پہ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھ قرآن پڑھنے کا ادب حسین بتائے گا تجھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے سر دے دیا ظالم آگے بڑھا اسی کے قریب زخم پہلے تھے سر سے الگ کر دیا سجنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سے گھوڑے دوڑائے گئے ان کو بے عزت کیا گیا آخری وقت میں حسین کو دیکھا پریشان ہے اور چلائے ہیں وہ حسین جو سارے خاندان کو دینے کے بعد نہیں چلا ایک وقت ایسا آیا کہ حسین بھی چلا پڑا جب کے سال میں نے اپنے گھوڑے مستورات کے خیموں کی طرف موڑے فرمایا کدھر جاتے ہیں یہ نیا رسول کا خاندان ہے خیموں کی طرف نہ جاؤ فاطمہ کی بیٹی زینب اندر موجود ہے فاطمت الزہرا کی بیٹی زینب اندر موجود ہے حکیلہ موجود ہے خبردار جب تک مجھے سانس آ رہے ہیں تم کالو چمنی والے کے حرم کی طرف نہ جاؤ کتنا سہرس والا حسین ہوگا سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا نہ چلایا جب آبرو کا مسئلہ آیا عزت کا مسئلہ آیا آخری وقت میں بھی حسین خاموش نہ رہ سکا آج عورتیں حسین کے ماتم کا نظارہ کرتی ہیں دیکھنے جاتی ہیں کوٹوں سے چڑھتی ہیں حسین نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے جس قدر آخری وقت میں بھی چلا کے فرما خبردار اگر کسی نے ادھر کر رک کیا چلا غیرت بہت بڑی چیز ہے حسین کا سر اتار کر جلوس بنا کے چلے میگوں کو لٹکا کے چلے کون حسین جو ساری عمر قرآن پڑھتا تھا وہ حسین جس نے نماز کبھی سزا نہ اگر تو حسین کے دکھے دل سے آخری وقت میں دو تین بدوائیں نکلی الہی مجھے مارنے والوں کو قرآن مجید کی کی دولت نہ دے انہوں نے قرآن کی دیکھ بھی کی میں قرآن پڑھتا تھا انہوں نے میرا سر کاٹا اور میرے مالک جتنے بھی میرے مخالف ہیں انہیں قرآن کی حفظ کی دولت کبھی نہ دینا سنا سے یہ جتنے ماتم کرنے والے پیٹنے پکانے والے لوگ ہیں ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کا دعویٰ ہے علی اسلامین سے لے کر ونناس تک سارا قرآن مجھے سنا اسے بگوسیا میں بنتا ہوں حسین حسین کی ہے کے خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ قرآن ہی سب یاد نہیں رہتا جب بھی ان لوگوں میں سے شامل ہو جائے دوسری بات دعا فرما دی العالمین انہوں نے میری جماعت کو توڑا انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا الہ العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ تھوڑا سے آپ دیکھ لیں کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی کیا کہیں ایمانہ بھی آئے گا تو جماعت کرائے گا سید اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بجلا دی میرے نانا کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو نہیں جا سکتے سیدنا حسین کا سر لے کے چلے جنہوں نے بلایا تھا وہی سر اتار کے لے کے چلے ہیں دگا کیا فروغ کیا ٹھگی ماری کر لیے چل رہے ہیں بازار میں جلوس بنا کے چل رہے ہیں بس وہاں سے ماتم شروع ہوا ٹوٹنا پیٹنا شروع کر دیا مسجد کے پاس سے گزرنے لگے تو مسجد میں سرکاری ملا تھا یہ جو سرکاری ملا ہوتا ہے نا یہ سرکاری خان سے کم نہیں ہوتا یہ بیچاری نمک بڑا بری چیز ہوتی ہے نا پینتیس برس گزر گئے جتنے بھی سرکاری نمک خار ہیں وہ یعنی ہمیں آج تک کہتے ہیں اور اس کا قانون نافذ کیسے کر دیں تو وقت نہیں ملا ہے ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملا تو میں چاہ سکتی ہے ٹائم نہیں ملے گا کیا سب بھی ختم ہو گئی ان کو مستفا کے نظام کے لیے وقت نہیں ملا جتنے انگریزی سرکاری نمسکار لوگ ہیں ان کو ایک ہی بات یاد ہے میں نے یہ بات اس لیے کہی حسین میرا ایمان ہے حکومت کے لیے نہیں گیا اقتدار کے لیے نہیں گیا اگر وہ مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ساری دنیا ان کے قدم چومتی حسین اس لیے گیا کہ یہ ان کے مقابلے میں ایک طرف حسین ہو ایک طرف یہ ہو کون ہو جو یہ کا انتخاب کرے گا برا رسول کے مقابلے میں جب جلوس وہاں سے گزرنے لگا سرکاری ملا کہنے لگا مار کھائی کہ نہیں ایک بچہ بچا تھا امام سین الدین بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے نا فرمایا لوگوں ذرا ٹھہرو کا ملا اس نے تو ملا ملا مقابلہ کرنے آئے تھے امام حسین اللہ تو تین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے ملا یہ بتا جان ہوئی تو نہیں کہنے لگا جی وقت ہونے والا جان دوں گا فرمایا چلو ہر جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اگر اب بھی تیری آسان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری اور اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری جیت تو میری ہے ہر حال میں تو کون ہے جیتنے والا ابن نے کے دربار میں سر جا کے رکھ دیا اس کمینے نے حضرت حسین کے منہ مبارک سے کم کی ماری اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا انس رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھا صحابی ہے کھڑے ہو گئے ارے ایمان والا سب سے بلا سکتا ہے کھڑے ہو گئے فرمانے لگا ظالم کمیل جن لبوں کو تو کمتی مار رہا ہے میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو منہ میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کر کے دیکھا حضور اس پیشانی پہ بوسا دیا کرتے تھے حضور ان منہ پہ بوسا دیا کرتے تھے کہنے لگا میں تیرے بڑھیپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا فرمایا جب تم نے لڑا تو رسول کو اجاڑ دیا تو میرا کیا لحاظ کرے گا ابن زیاد کوفے کا گورنر مسجد میں جا کے خطبہ دینے لگا جیس اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی ایک نادینا بوڑھا ہے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اس نے کہا نا ہمیں فتح ہی حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا بڑے خوشی ہوتی ہے یہ ندینے لوگ پہلے پتا لگا لیتے ہیں اور مارا باپ تو بتا تیرا کون رہے ہو حرامی دنوں تجھے فتح کیسے ہو گئی حسین کے مقابلے میں تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی وہ جنت میں پہنچے تو جہنم میں جائے گا حالانکہ اتنا سخت خطرہ تھا سارا کوفہ جھک گیا تھا اتنا ظالم تھا ابن زیاد سے اسی سر کو ساتھ دے کر جلوس بنا کر جلوس بھیجا یہ کے ساتھ اللہ غنی وہاں پر سردار لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں جب لگا کے رسول کے خاندان کو دہرا کی بیٹیوں کو لایا گیا اونٹے سے نیچے اتارا گیا جب ندی میں سے چلی سب کچھ بل تھا آج سب کچھ ختم ہے ایک کی سردار بول اٹھا کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوالے کرے ہے باللہ یہ میری ہے اگر سہنا فارن بول اٹھی فرمانے لگی کلو تم تم ہی بلا دراصل لگی نا کسی بہ ظالموں تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو مولانا آزاد لکھتے ہیں ابن زیاد امام سے ملاد دین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا اگر تو میں پکار اٹھتی نبی کا نشان مٹانا چاہتا ہے مگر تاریخ تاریخ ہے کہ اگر زینب نے ابن زیاد کے دربار میں بھیک نہ مانگی آسمان کی طرف تیرا اٹھایا اور دعا مانگی ہلا ہی میرے نانا کے خاندان کو آباد رکھ سارا چلا گیا ایک یہ معصوم بچہ تجھ سے مانگتی اللہ سے مانگا زینب نے کوفے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیک نہ مانگی کتنا دیکھ والا خاندان ہے اور عورت کتنی خاندان کتنے اونچے خاندان کی ہے اس سے کچھ نہیں مانگتی اور میرے مالک میرے آقا حضرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھ یہ چھوٹا سا زین العابدین بچہ ہے اس کی بھیک کچھ مانگتی ہے کیسے وقت میں بھی اگر زینب نے کس سے مانگا میں تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں کبھی گھوڑے کے آگے تم نے تو جھکنا سیکھا جینب سے سیکھو گا رکھ نے اپنے گھر پر کئی دن ٹھہرایا یزید کا بچہ کھیل رہا تھا امام مسافر العابدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یزید کہنے لگا تم اس بچے کا مقابلہ کر سکتے ہو فرما ہاں کرا کے دیکھ لو ایک پورا اسے دو اور ایک مجھے دیکھ کر دیکھو تماشا یزید کہنے لگا ہے دیکھا نا آپ کا بچہ ساتھ ہوتا ہے ہم بزدلوں دنوں اولاد نہیں مختلف ذہن ملک میں گردش کر رہے ہیں ایک بات کہہ دوں ابھی تم بازاروں میں جا کے کم کرو گے فلاں مول بھی یوں کہتا تھا فلاں مول بھی کہتا تھا ہم جو جو بند ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ مسلک نہیں نہ ہم یہ چیز کو جنتی مانتے ہیں نہ ہم اس سے لانت کرتے ہیں ہم نے تو اس کو خدا کے حوالے کر دیا میں ان لوگوں کو نہیں مانتا کہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں برال اپنی جگہ پر آخر تاریخی واقعات ہے اور تو کچھ نہیں نا رہی بات یہ کہ یہ نے کہا کہ مجھے پتا نہ چل سکا ایسا کر ایسا کریں گے نمان ابن بشیر گورنر کو جب ہٹایا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا پتا نہیں تھا یہ کیا کرے گا یزید کو قتل حسین سے بری نہیں کیا جا سکتا یہ مولویوں کی اپنی دماغ کی اختراع ہے اور یہ خارجی ذہن ہے میں نہیں مانتا حسین شہید ہے حسین کا سارا خاندان شہید ہے اس لیے کہ اس نے دام دی کس لیے دی فرمایا دیدو کی گر دیدو کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں دل کو کھول کر لطف تھا نماز میں شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز خنجر ظلم پھر گیا ہوتی رہی ادا نماز پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں بلا کے آپ کا نمازی خوب کی پانی تو در کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک ندی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تک ندی ظلم ستم کو دیکھیے پھر بھی حلق پر چھری آسی کا کبریا کا سرکت گیا نماز میں حسین سے نماز کا شوق معلوم کر حسین سے نماز کی لذت معلوم کر ہر کٹانے کی لذت معلوم کر قافلے کو مدینے نے روانہ کر دیا اچھا آدمی ساتھ کر دیا جو حفاظت کرتا ہوا ساتھ لے جائے مدینہ منورہ کافلہ پہنچا خدمت کی بچارے نے پانی پلایا نمازیں پڑھوائیں اگر خدمت مدینے میں پہنچنے سے پہلے تہران نکلا گیا آج مٹھا ہوا قافلہ آ رہا ہے جن کے ایک بھی مرد نہیں اگر زینب نے اپنے سونے کے کنگن اتارے اور فرمایا وہ حافظ کے قافلہ کو تم نے ہماری خدمت کی ہے اس وقت میرے پاس اس کے سوار کچھ نہیں میں یہ تجھے انعام دیتی ہوں میرے چہرے جیسا ہوتا نا فوراً کہتا جزاک اللہ جزاک اللہ جی یہ تو تبرک ہے نا تبرک کوئی میں پہلے تو نہ ہاں، لیکن یہ تعداد گھر کا تبرک ہے نا تعلیم نشانی میرے پاس راہدا تھی لائیے جلدی دیجیے میرے جیسا ایسا تو یوں کہتا تھا آپ کو رسید کاٹ دیتے ہیں مدرسے کی عجب ذہن ہے ہمارے مگر وہ محافظ مدینے کا تھا چلے لگا چاندی کا انعام لو کل ختم ہو جائے گا سونے کا انعام لو پر سے ختم ہو جائے گا میں یہ نہیں لیتا اور ایمان چھوڑوں گا بھی نہیں مجھ سے وعدہ کرو کل قیامت میں جب میری روح سیائی ہی مجھے پھنسائے گی میری بدامالی لی مجھے قیامت میں پھنسا کے کھڑی کر دیں گی جب میرا کوئی نہ ہوگا پرسان حال کوئی نہ ہوگا نہ وعدہ کرو اس وقت نانا سے میری کر شفاعت کرا دینا یہ میرا انعام ہے اور میں یہ انعام آپ سے لوں گا کیا انتخاب کیا ہے انعام کا بند کریم کی کروڑ رحمت نازل ہوں کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سارے خاندان پہ اصورے کا دن تلاوت کا دن ہے استفار کا دن ہے قیامت قائم ہونے کا دن ہے مگر آپ لوگ تو نہ قرآن کی نہ حدیث کی نہ نبی کی نہ صحابہ کی کوئی بات معلوم نہیں کرتے اپنی رسم پوری کرتے ہیں اصورے کے دن اور سے نئے کپڑے پہن کر قبرستان کو نکل جاتی ہے کئی لوگ کھانا ساتھ لے کر قبرستان میں جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں بالکل نہ جائے گا نبی کا امت بھی ایسا کبھی نہیں کر سکتا جاہل آدمی کرتا ہے اور پھر پتہ نہیں کون سی آج کا ترجمہ ہے آپ تو کھاتا ہے باترا گوشت باپ کی قبر سے جا کے پھینکتا ہے مچھلی کی دال آپ کھا رہے سردا پلا پیو کی قبر سے موہری کی دال کیوں جگہ تیرا پوک پیا کی نزلہ کھاسی ہے جا قبرستان ہر روز جا کھڑا ہوں کہ قرآن پڑھ قرآن آتا تین کل ہو اللہ شریف پر الحم شریف پر سب کے لیے بخش کی دعا مانگتے ہیں کون روکتا ہے کھجوروں کے پتے پھینکنے چلا پانی پھینکتا ہے اتنی گرمی پڑی کبھی جا کر کے گرا پانی کا نہیں پھینکتا اب گڈوی بھی لے جاتا ہے صاف پانی کی سارے سال ماں سڑتی ہے داد سڑتا ہے دادی سڑتی ہے بیوی سڑ رہی ہے اصورے کے دن جاتی گڑوی اور گڑوی کے دن نہیں پسند ہو گئی میں گڑوی چاہ کے لگ رہے ہیں شرم کرو ندی کا دین ہے مزاق نہیں ہے جو ندی کے دروازے سے تمہیں ملے وہ صحیح ہے جس مسئلے پہ ندی کی مہر نہیں وہ مسئلہ نہیں وہ گسلا ہے اصورے کے دن کا روزہ رکھو اللہ اللہ کرو استغفار کرو خیرات کرو کوئی نہیں روکتا مگر خیرات کا مطلب یہ تو نہیں کتنے کے مہینے میں اگر اصور آ جائے تو پھر بھی برف ڈال کے شربت لوگوں کو پلا نمونیا کر کے مارنے ہیں لوگ عقل کا علاج کرو اگر لگی پی ہے میں دیکھو سبیل لڑے گا پلا نہیں ہے سردی میں کیا پلا ہے لاشوں کے پیسہ چلا کر گے روشن سال اور پھر درد حسین میں رونا دھونا نہیں میں کیوں رہا ہوں میرا حسین زندہ میرا کافی حسن زندہ میرا حسن زندہ فرمارے تو وہ کائی وہ سنگائے ماتم نہیں کرتے میرا حسین زندہ میں سن رہے وہ رہے جس کا حسین مر گیا یہ تو کوئی حسین کا درد نہیں مارنا پیٹنا خاص نبی کی حدیث ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت ہے اس پر جو مصیبت میں اپنے کپڑے پھاڑے یا سینا ٹوٹے حضور نے لالت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوٹ پیٹ کیوں ہو رہی کیوں کرتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کو سارے سال گالیاں دیتے ہیں فاروق اعظم آزم کا تبرہ کرتے ہیں عثمان غنی کا ضلع کرتے ہیں اللہ نے نے فرمایا اے پولیس والے مجسٹریٹ جگہ چوروں کو سزا تم دو قاتلوں کو سزا تم دو شرابیوں کو سزا تم دو اگنا کرنے والوں کو سزا تم دو گالیوں کو سزا تم دو تمام جرموں کی سزا تم دیا کرو ایک جرم والے میرے حوالے کرو وہ کام جو میرے ندی کے یاروں کو گالیاں دیتے ہیں اب میں خود سزا دوں گا الہی جبرین سے دلوائے گے نہیں نکائن سے دلوائے گے نہیں اسرافیل سے دلوائے گے نہیں اسرائیل سے سزا دلوائے گے نہیں پر میں میں یوں سزا دلواؤں گا جس تینوں میں صدیق کا فاروق کا عثمان کا علی کا امیر معاویہ کا ڈگ ہوگا میں ایسی سزا دلواؤں گا اسی کا اور اسی کا ہاتھ خوب کا قیامت کا مر جائے گا لوگ نچلے نٹائی ہٹے کوئی دوسرا کوٹوں تو جھگڑا بنے گا نا فرمایا خود کو اس ترم کی سزا خود اپنے آپ کو دے بڑی یعنی کوٹتے ہیں جو آم ہے نا وہ تو بدر بدر کوٹتے ہیں اور جو بڑے بڑے ہیں نا وہ ہولی ہولی پھاپڑائیں گے ہولا ہولا تھا وہ بھی کوٹتے اپنے کو زنجیریں مارتے ہیں برابر میں تو نواب کھڑا ہے نا کہ تو زنگیر ہیں تو لا دکھا حسین یہ راضی نہیں ہوتا حسین قرآن پڑھ کے دکھتے جو راضی ہوگا حسین کے لیے نماز